سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سہولت والا ہے اور یہ سہولت والے کو ہی نصیب ہوتا ہے حدیث نمبر 164 مسند احمد